وفادار شہزادہ بہت پہلے کی بات ہے ایک بادشاہ تھا جس کا ایک لوتا بیٹا تھا جو پوری سلطنت میں اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا تھا شہزادہ ایک دن شکار پر گیا اچانک ایک جھاڑی سے ایک سنہرا ہرن نمایا ہوا حیرت زدہ شہزادے نے حکم دیا اور انہوں نے گھیرا بنایا پر پھر مجھے جانے دو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ اس جانور کی انسانی آواز تھی میں تمہیں بے شمار خزانے دوں گا میرے پاس پہلے سے بہت ساری دولت ہے پر میرے پاس ایک سنہرا ہرن تو نہیں ہے پھر میں تمہیں خزانے سے بھی کہیں زیادہ دوں گا اور وہ کیا ہو سکتا ہے میں تمہیں اپنی پیٹ پر سواری کرنے دوں گا جو کسی بھی انسان کو اس سے پہلے نصیب نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ چمکتا ہرن کھڑا ہو گیا سات دن اور سات رات تک وہ شہزادی کو دنیا بھر میں اٹھائے گھومتا رہا ساتویں دن کی شام کو ایک بار پھر وہ زمین پر اترا اور فوراً ہی وہ غائب ہو گیا شہزادہ بہرام گور نے حیرت میں پڑھ کر اپنی آنکھیں ملی پر وہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسے اجنبی ملک میں نہیں آیا تھا تم یہاں کیسے آئے اور تم کیا تلاش کر رہے ہو میرے بیٹے میں نے ایک سنہرے ہرن کی سواری کی تھی اس نے مجھے یہاں اس اجنبی ملک میں چھوڑ دیا اور اور پھر غائب ہو گیا تم دیووں کے ملک میں ہو میں ہوں دیو جاسڈرول جس کی جان تم نے بچائی جب میں زمین پر ایک سنہرے ہرن کی شکل میں تھا یہ تم ہو میرے ساتھ آؤ میرے بیٹے دیو جیس ڈرور شہزادے کو اپنے گھر لے گیا جیس ڈرور نے اسے سو چابیاں دی آخر یہ ہے کس لیے یہ میرے بہت سے محلوں اور باغوں کی چابیاں ہیں خود کا من بہلاؤ اور شاید تمہیں کہیں ایسا خزانہ مل جائے جو تم رکھنا چاہو تو ہر دن شہزادہ بیرام گور ایک نیا محل اور باغ کھولتا بار بار اسے ایسی دولت ملی جو کسی کے بھی دلی خواہش کے مطابق ہو سکتی تھی جب وہ سوے محل میں پہنچا تو یہ ایک ایسی جھوپڑی تھی جو زہریلے سانپوں اور کیڑوں سے بھری ہوئی تھی پر جس باغ میں وہ کھڑی تھی یہ یقیناً ہی سبھی باغوں میں سب سے عالی شان تھا شہزادہ اس سے متاثر ہو کر اس طرف سات میل بھٹکا اور اس طرف سات میل بھٹکا جب وہ سو رہا تھا تو پریوں کی شہزادی شاہ پسند جو ایک کبوتری کی شکل اختیار کیے ہوئی تھی اس باغ کے اوپر سے اڑی اس خوبصورت سجیلے نوجوان شہزادے کو دیکھ کر شہزادی حیرت زدہ ہو کر زمین پر آ گئی اتنے خوبصورت نظارے کو دیکھ کر جیسے ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو گئی اور انہوں نے بنا وقت ضائع کیے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ شہزادے نے سوچا کہ اسے اپنے میزبان سے سلاح لینی چاہیے دیو جیس رول نے جب دیکھا کہ یہ اس کا علاقہ ہے مجھے وہ شہزادی مل گئی ہے جس سے میں نکاح کر سکوں بہت خوب نوجوان شہزادے کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ دیو کافی خوش دکھ رہا تھا شہزادہ بیرامگور گور اور شاہ پسند کا نکاح ہو گیا اور وہ راضی خوشی رہنے لگی پر وہ گھر جو وہ چھوڑ چکا تھا اس کا خیال واپس شہزادے کی دل میں آیا اور وہ اپنے والدین کی یاد میں بے چین رہنے لگا تمہاری کیا پریشانی ہے میرے شہزادے اسے لگا کہ اسے شہزادی سے اس بابت گفتگو کرنی چاہیے جو اس کی نئی دلہن ہے اور پھر وہ آہیں بھرنے لگا اور کھانا کھانے سے بھی انکار کرنے لگا جب تک کہ وہ بہت دبلا پتلا اور کمزور نہیں ہو گیا تمہیں کھانا چاہیے تم بہت کمزور ہوتے جا رہے ہو مجھے پرواہ نہیں ہے میں گھر جانا چاہتا ہوں اب دیو جیز شہزادے اور شہزادی کے کمرے کے نیچے ہی بیٹھا رہتا تھا سب باتیں سنتے ہوئے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ وہ خوش ہیں اس نے شہزادے بہرام گور سے پوچھا کہ اس کا لگاتار کمزور ہونے اور آہیں بھرنے کی وجہ کیا ہے او نیک دیو ایک کمزور بے قوت شہزادے کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ غم سے مر جائے بجائے اپنے میز بان سے گستاخی میں یہ کہے کہ وہ یہاں سے جانے کو بے قرار ہے مجھے میرے والدین سے ملنے دو مجھے اور میری شہزادی کو جانے دو ورنہ میں یقیناً مر جاؤں گا پہلے تو دیو نے انکار کر دیا پر آخر میں اسے شہزادے پر رحم آ گیا ایسا ہی ہو حالانکہ جلد ہی تم یہاں دیووں کے ملک میں واپس آنے کو ترسو گے دنیا بدل گئی ہے اس وقت سے جب سے تم وہاں سے گئے تھے اور تمہیں مصیبت ہوگی یہ بال اپنے ساتھ لے جاؤ جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو اسے جلا دینا اور میں فوراً تمہاری مدد کے لیے وہاں آ جاؤں گا معاف کرنا میرے پاس کچھ نہیں ہے یا خدا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ تم ہو او میرے شہزادے تم کہاں چلے گئے تھے مجھے ایک اجنبی ملک میں لے جایا گیا تھا جہاں مجھے یہ بہت ہی خوبصورت شہزادی ملی میرے شہر کو کیا ہو گیا ہے میرے امی اور ابا کہاں پر ہیں مجھے معاف کرنا شہزادے وہ چلے گئے نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا مجھے بہت افسوس ہے بے شک اس کے والدین فوت ہو چکے تھے ایک ہڑپنے والے نے تخت پر قبضہ کر لیا تھا اور شہزادے بہرام گور کے سر پر ایک انعام کا اعلان کر دیا تھا اس کے واپس آنے کے حالات میں اس شکاری نے اس نوجوان جوڑے کو اپنے گھر کے اٹاری پر رہنے کی اجازت دے دی میری بوڑھی ماندی ہے وہ تمہیں آتے آتے کبھی دیکھ نہیں پائے گی اور تم شکار میں میری مدد کر سکتے ہو جیسے میں تمہاری مدد کیا کرتا تھا تو وہ شکاری کے گھر میں چھپ گئے اب ایک دن جب شہزادہ شکار کے لیے باہر گیا تھا شہزادی شاہ پسند کو اپنے خوبصورت سنہرے بالوں کو دھونے کا موقع ملا اس کے لمبے بال اس کے گلے کے گرد لٹکے تھے اور اس کے ٹخنوں تک پہنچ رہے تھے مانو یہ سنہری دھوپ کی بوچھار ہوں اور جب اس نے اسے دھو لیا اور اسے کنگھی کیا اس نے کھڑکی کھول دی تاکہ تازہ صبح کی ہوا اس کے گیلے بالوں کو سکھا دے اس وقت شہر کا دروگا آلہ وہاں سے گزرا اس نے اس اکیلی شہزادی کو دیکھا جس کی چمکدار سنہرے بال تھے وہ اس نظارے کو دیکھ کر اتنا حیرت میں پڑ گیا کہ اپنے گھوڑے سے گر کر نالے میں گر گیا نے کبھی بھی اس خوبصورت یہ کہانی تک پہنچی تو اس نے شکاری کے گھر سپاہی بھیجے پر کیونکہ وہ اندھی تھی تو اسے کوئی بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس کی بات کر رہے ہیں یہاں کوئی نہیں رہتا کوئی خوبصورت خاتون بھی نہیں اور نہ ہی کوئی بدصورت صرف میں اور میرا بیٹا رہتے ہیں پر جاؤ اٹاری پر جاؤ اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے تو خود دیکھ لو ایک چاہ کو استعمال کر کے شہزادی نے لکڑی کی چھت میں ایک چھید بنایا اور پھر کبوتر کی شکل اختیار کر کے وہ اڑ گئی تو جب سپاہی اندر دھڑ دھڑاتے ہوئے آئے تو انہیں وہاں کوئی نہیں ملا شہزادی بہت غمزدہ تھی کہ اسے اپنے خوبصورت نوجوان شہزادی کو چھوڑنا پڑا تھا جب وہ وہاں سے اس اندھی بڑھیا کے اوپر سے اڑ کر گئی تو اس نے اس کے کان میں شرگوشی کی میں اپنے ابا کے گھر پنا کے پہاڑ پر جاؤں گی اٹاری کو خالی دیکھ کر اس کے دکھ کے انتہا نہ رہی اور اندھی بڑھیا اسے زیادہ کچھ نہ بتا سکی تھی کہ کیا ہوا سوائے اس تلسمی آواز کے جو اس نے سنی تھی مجھے میرے ابا کے گھر پناہ کے پہاڑ پر جانا ہے یہی میں نے سنا تھا پہلے تو اسے تھوڑی بہت تسلی ہوئی پر جب اسے اسے یہ علم ہوا کہ بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ پناہ کا پہاڑ کہاں ہے تو وہ بہت مایوس ہو گیا اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور اپنی شہزادی کے لیے ہر دن روتا رہا آخر میں اسے اس تلسمی بال کی یاد آئی اور اسے اس نے آگ میں پھینک دیا ابھی وہ جلنے ہی لگا تھا کہ جب تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں جو گزر چکا ہے اور ایک نئی زندگی شروع کرو میرے پاس بس ایک ہی زندگی ہے اور وہ تو جا چکی اگر میں اپنی شہزادی کو کھو دوں تو اگر مجھے مرنا ہی ہے تو مجھے اسے ڈھونڈتے ہوئے مرنے دو نوجوان شہزادے سے متاثر ہو کر جیسٹرول نے وعدہ کیا کہ جتنا ہو سکے گا اتنا وہ اس کی مدد کرے گا دیووں کے دیش میں واپس آ کر اس نے اسے جادو کی چھڑی دی اور وہ اسے دیو نانک چند کے گھر لے گیا تمہیں بہت سے خطروں سے روبرو ہونا پڑے گا پر اس تلسمی چھڑی کو اپنے ہاتھ میں دن اور رات رکھنا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا بس یہی میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں اور میرا بڑا بھائی نانک چند تمہیں اس سے آگے کی مدد کر سکتا ہے اس نے تلسمی چھڑی کو دن رات اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا اسے کوئی نقصان نہیں ہوا آخر میں وہ دیو نانک چند کے گھر پہنچا دیو ابھی ابھی بارہ سال کی نیند سے جاگا تھا تو وہ انتہائی بھوکا تھا اور شہزادے کو دیکھتے ہی اس کے منہ میں پانی آ گیا میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں جب دیو نانک چند نے پوری کہانی سن لی تو اس نے اپنا سر ہلایا تم کبھی بھی پنا کے پہاڑ پر پہنچ نہیں سکو گے بیٹے میری صلاح مانو وہ سب جو ماضی میں گزر چکا ہے اسے بھول جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو میرے پاس بس ایک ہی زندگی ہے اور وہ تو جا چکی اگر میں اپنی شہزادی کو کھو دوں تو اگر مجھے مرنا ہی ہے تو مجھے اسے ڈھونڈتے ہوئے ہی مرنے دو اس جواب نے نانک چند کے دل کو چھو لیا اس لیے اس نے وفادار شہزادے کو جس کے سرمے سے بھرا ایک ڈبا دیا اور اسے الوداع کہا کہ وہ اس عظیم دیو علاقے سے نکلے جب تک کہ وہ عظیم دیو سفد کے گھر نہ پہنچ جائے سفد میرا سب سے بڑا بھائی ہے اگر جو تم چاہتے ہو وہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ وہی کر سکتا ہے اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اس سرمے کو اپنی آنکھوں پر رگڑنا جس کسی قریب چیز کی تم خواہش کرو گے وہ قریب آ جائے گی اور یدی کسی دور کی کی چیز خواہش کرو گے تو وہ دور ہی چلی جائے گی جب شہزادی نے دیو کو چھڑی دکھائی اور وہ سرما اور اس نے جب پوری کہانی سنی سفد نے اپنا سر ہلایا تم کبھی بھی پنا کے پہاڑ پر نہیں پہنچ پاؤ گے میرے بیٹے میری سلاح مانو

اور کچھ دیر چلنے کے بعد ایک فاصلے پر تم پنا کا پہاڑ دیکھ سکو گے اور پھر اپنی آنکھوں پر سورما ڈالنا اور مراد مانگنا کہ پہاڑ اور قریب آ جائے یہ ایک تلسمی پہاڑ ہے جتنا زیادہ تم اس پر چڑھو گے یہ اتنا ہی اونچا ہوتا جائے گا اس کی چوٹی پر بسا ہے پنا شہر اس میں چھپ کر داخل ہونا اپنی اس غائب کرنے والی ٹوپی کی مدد سے پھر بھی وہ اسے ڈھونڈ نہ سکا حقیقت یہ تھی کہ شہزادی شاہ پسند کے ابا نے اسے سات قید خانوں کے اندر ڈال رکھا تھا اس ڈر سے کہ کہیں وہ پھر سے اڑ کر نہ چلی جائے باپ ہونے کے ناطے وہ فکر مند تھا وہ واپس زمین پر چلی جائے گی اپنے خوبصورت نوجوان شہزادے کے پاس اگر تمہارا شوہر تمہارے پاس آتا تو پھر ٹھیک ہے پر تم کبھی اس کے پاس واپس نہیں جاؤ گی تو بیچاری شہزادی پورا دن روتی رہتی کہ کیسے کوئی فانی شخص پناہ کے پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے اس کو دیکھتے ہی وہ خود کو روک نہ سکا اس کی باہوں میں سمانے سے پر یہ یاد کرتے ہوئے کہ وہ غائب تھا اس نے انتظار کیا جب تک کہ خادم چلے نہیں گئے سبھی سات غیر خانوں کو ایک ایک کر کے تالا بند کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ وہ یقیناً خواب دیکھ رہی ہوگی پر جب سب چلے گئے تو اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اس کے ساتھ کمرے میں ہے کون ایک ہی تھالی میں کھاتا ہے اوہ میرے پیارے شہزادے اگلے دن خادم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا نوجوان شہزادہ اپنی شہزادی کے ساتھ بیٹھا ہے یہ ساری کہانی سن کر بادشاہ شہزادے بہرام گو کی ہمت پر بہت خوش ہوا اور اس نے شہزادی کو رہا کرنے کا حکم دیا اس کا شوہر اس تک پہنچ گیا ہے بادشاہ نے شہزادی کو اپنا وارث بنا دیا وفادار شہزادہ بہرام گور اور اس کی خوبصورت دلہن ہمیشہ راضی خوشی رہے اس پنا کی سلطنت میں